welcome to visual programming last time آپ کو یاد ہوگا ہم نے سی شاپ کی کلاسز انہیریٹنس اور پولیموفزم ان کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا ابھی ہم سی شاپ کی لینگویج کے کچھ مزید کنسیپٹس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم پراپرٹیز ڈسکس کریں گے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ سی شاپ کی ہم نے جب یہ ڈسکس کیا تھا کہ کلاس کے اندر کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں تو اس میں ایک پراپرٹیز بھی تھیں تو پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں پراپرٹیز ایک کلاس کے ممبر ویریبلس یا فیلڈس کو ایکسیس کرنے کا ایک پروٹیکٹیڈ میکینزم دیتی ہیں یعنی اس کی ریڈس اور رائٹس کو کسی ویریبل کی پروٹیکٹیڈ طریقے سے ایکسیس کرنے دیتی ہیں اور دوسری لینگویجز میں اکثر پراپرٹیز کے لیے ہم سیٹرز اور گیٹرز یوز کرتے ہیں مثلاً اگر ہمارے پاس ایک آئی ڈی کی فیلڈ ہے اور آئی ڈی کی فیلڈ ہم ڈائریکٹلی پبلک نہیں کرنا چاہ رہے ہم مے بی اس پہ کچھ کنسٹینٹس لگانا چاہ رہے ہوں کہ یہ کیا ویلڈ آئی ڈی ہو سکتی ہے کیا انویلڈ آئی ڈی ہے تو ایسے کیسز میں ہم ایک سیٹ آئی ڈی اور ایک گیٹ آئی ڈی کا فنکشن انٹروڈیوس کر دیتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے گیٹ آئی ڈی میں ہم اس آئی ڈی کی ویلیو دے دیتے ہیں اور سیٹ آئی ڈی میں ہم وہ جو اسپیشل چیکس ہیں وہ سارے چیکس لگا لیتے ہیں کہ یہ آئی ڈی کیا ویلڈ ہے یا نہیں ہے اگر ویلڈ ہے تو اسے اپنے ممبر ویریبل کو ایزائن کر لیں اور آئی ڈی کی ویلیو چینج کر لیں اگر نہیں ویلڈ تو ہم اس چینج کو ریجیکٹ کر دیں اسی طرح ہم ریڈس کے وقت کچھ اسپیشل ایکشن لے سکتے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے ہم خالی کسی گیٹ آئی ڈی دینا چاہیں اور سیٹ آئی ڈی دینا ہی نہ چاہیں اس کیس میں وہ ایک ریڈ اونلی ایکسیس بن جائے گی جبکہ ایک نارمل ویریبل ادھر پبلک ہوتا ہے یا پرائیویٹ ہوتا ہے یا جو ڈفرینٹ ایکسیس پیرامیٹرس ہیں وہ سارے ان اینڈ ریزلٹ یہ کرتے ہیں کہ یا وہ ریڈ اور رائٹ دونوں انیبل ہو جاتی ہیں یا کچھ بھی انیبل نہیں ہوتا تو ایک ڈیٹا کو انکیپسولیٹڈ فارم میں پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے سیٹرس اور گیٹرس کسی انٹرنل ڈیٹا کو آؤٹ سائڈ ورلڈ کو ایکسیس کرانے کے لیے ہم گیٹ اور سیٹ میتھڈس دیتے ہیں اور پراپرٹیز ایک نیٹ میتھڈ ہے گیٹرس اور سیٹرس کو لکھنے کا اور یوز کرنے کا تو ہم پہلی اگزامپل لیں گے جس میں ہم صرف گیٹ اور سیٹ میتھڈ سے کام کریں گے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ پراپرٹیز کا سینٹیکس کیسے اس کو سمپلیفائی کرتا ہے یہ اگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں جس میں ہم نے ایک کسٹمر کی کلاس بنائی ہے اور اس کلاس کے اندر ہم نے ایک پرائیویٹ انٹیجر رکھا ہے m underscore I D اب یہ پرائیویٹ ہے یہ کسی اور کو ایکسیسیبل نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہم دو پبلک میتھڈس بنا رہے ہیں گیٹ آئی ڈی اور set I D get I D کیا کرتا ہے اس آئی ڈی کو ریٹرن کر دیتا ہے اور سیٹ آئی ڈی کیا کرتا ہے جو انٹرنل ویریبل ہے اسے یہ جو پاسٹ ویلیو ہے اسے ایک پیرامیٹر آتا ہے اور وہ اسے سائن کر دیتا ہے اور یہ گیٹ اور سیٹ ابھی فی الحال کوئی اسپیشل چیکس نہیں لگا رہے لیکن اب چونکہ ہمارا پبلک انٹرفیس ایک گیٹر اور ایک سیٹر کے تھرو ہے ہم لیٹر اس انٹرنل آئی ڈی کی ریپرزنٹیشن چینج کر سکتے ہیں اسے انٹیجر کی جگہ اسٹرنگ میں رکھ سکتے ہیں ہم اس پہ اسپیشل چیکس لگا سکتے ہیں کون اسے ایکسیس کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا تو یہ انٹرفیس یا اس پہ کوئی اسپیشل مینپولیشن کر سکتے ہیں کہ آئی ڈی کی یہ ویلیوز ویلڈ ہیں یا نہیں جو ہم نے پہلے اگزامپل لی یہ ساری چیزیں انیبل ہوئیں اس لیے کہ ہم نے ویریبل کو ڈائریکٹلی پبلک کرنے کے بجائے ایک گیٹر اور ایک سیٹر پبلک بنایا اور اس کے تھرو ایکسیس دی اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہم نے ایک اور پرائیویٹ اسٹرنگ بنایا پہلے ہم نے ایک انٹیجر کے ساتھ اس کے گیٹر سیٹر دیے پھر ہم نے ایک اسٹرنگ بنایا جس کا نام ایم انڈرس کو نیم ہے اسے ہم نے ایم ٹی اسٹرنگ ڈیزائن کیا اور اس کے ساتھ بھی ہم نے گیٹ نیم اور سیٹ نیم کے میتھڈس دیے اس کے بعد ہم نے ایک ٹیسٹ کلاس لکھی جس کے مین مین میتھڈ کے اندر ہم نے نیو کسٹمر کا ایک انسٹنس بنایا ہے اور اس انسٹنس میں ہم نے سیٹ آئی ڈی اور سیٹ نیم کال کیا ہے اور اس کے تھرو اس کی آئی ڈی اور نیم سیٹ کی اور اس کے بعد ہم نے رائٹ لائن میں اس کی گیٹ آئی ڈی اور گیٹ نیم کر کے آئی ڈی اور نیم لیا اور وہ پرنٹ کر دیا اب یہ اتنا ایک کامن فیچر ہے کہ سی شاپ نے اس کے لیے ہمیں ایک لینگویج فیچر دیا ہے یہاں پہ ہم نے ابھی یہ دیکھا کہ یہ ایک گیٹر اور ایک سیٹر کے تھرو ہو رہا ہے یعنی میتھڈس کے تھرو ہو رہا ہے جو ہم کسی لینگویج میں بھی کر سکتے ہیں سی پلس پلس میں کر سکتے ہیں جاوا میں کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اور اتنا یہ کامن پیٹرن ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک کلاس کے ہم دس یا بیس فیلڈس کو پبلکلی ایکسیس کرانا چاہتے ہیں یا اس کے کس کچھ کے خالی گیٹرس دینا چاہتے ہیں وہ ریڈ آنلی ہوتی ہیں کچھ کے دونوں دینا چاہتے ہیں کہ ہماری ہنڈریڈ ٹو ہنڈریڈ لائنس میں یہ گیٹر سیٹر ہی لکھے ہوتے ہیں تو جاوا کی اکثر کلاسز ایسے ہوتی ہیں سی پلس پلس میں اکثر ایسے ہو جاتا ہے لیکن سی شاپ میں ایسے نہیں ہوتا کیوں کیونکہ ہم ایسے تو لکھ سکتے ہیں لیکن پراپرٹیز ہمیں یہی چیز لکھنے کا ایک بہتر سینٹیکس دیتی ہیں تو اس سینٹیکس میں کئی لیولس ہیں ہم سب سے پہلی ایگزامپل لیتے ہیں جس میں ہم پراپرٹیز کا بڑا بیسک سینٹیکس یوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر ہم انہیں ایز اے پراپرٹی یوز کریں تو کیا ہوگا اس ایگزامپل میں ہم نے پرانی ایگزامپل کو ریڈو کیا ہے وتھ پراپرٹیز اور وہی private integer m underscore I D بنایا ہے اور اس بار ہم نے گیٹ آئی ڈی اور سیٹ آئی ڈی کے بجائے ایک پراپرٹی ڈکلیئر کی ہے جس کا نام ہے public int I I D D اس کا نام ہے یہ پراپرٹی کیسے ہے یہ تو دیکھنے میں تو ایک بالکل فیلڈ ڈیکلیریشن لگ رہی ہے ایک ممبر ویریبل لگ رہا ہے آئی ڈی کیوں ہے کیونکہ اس کے آگے پبلک اینٹ آئی ڈی کے آگے سیمی کالن کے بجائے بریسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں یہ نیا سینٹیکس ہے یہ پراپرٹیز کو ڈکلیئر کرنے کا سینٹیکس ہے اور اس سینٹیکس کے اندر ہمارے پاس دو میتھڈس ہوں گے گیٹ میتھڈ سیٹ میتھڈ اور اس کا سینٹیکس کیا ہوگا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں گیٹ اور آگے بریسز میں گیٹ کا کوڈ سیٹ اور سیٹ میں آگے بریسز میں سیٹ کا کوڈ اور گیٹر کا کام صرف ہے اس کی ویلیو گیٹ کرنا تو اس میں گیٹر میں ہمارا کوڈ جو بھی ہم کوڈ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں ان دا اینڈ ہمیں کوئی ویلیو ریٹرن کرنی ہے جس کی ٹائپ انٹیجر ہو کیوں انٹیجر ہو کیونکہ اس پراپرٹی کی ٹائپ ہم نے ڈکلیئر کی ہے پبلک انٹ آئی ڈی تو چونکہ اس کی ٹائپ انٹ ہے ہم نے یہاں سے ایک انٹیجر ریٹرن کرنا ہے اور سیٹر کا کام کیا ہے سیٹر کا کام یہ ہے کہ یہ ایک ویلیو جو اس سے پاس ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو پیرامیٹر کوئی نہیں نظر آ رہا لیکن یہاں پہ سیٹر کا ہمیشہ پرپز ہے کہ ویلیو پاس ہوئی ہے اور وہ ہم انٹرنل ویریبل کو ایزائن کر دیں اور اس ویریبل کے لیے اس ویلیو کے لیے جو آپ کو پاس ہوئی ہے ایک کی ورڈ یوز کریں گے ویلیو کا یعنی ویلیو کے ورڈ کو ایز اے کی ورڈ یوز کریں گے سیٹرس میں اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ویلیو سیٹ کرنی ہے وہ اور اس پہ ہم ایف لگا کے اس ویلیو پہ چیکس لگا سکتے ہیں کہ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے جو بھی سارے چیکس ہیں وہ لگانے کے بعد ہم نے internal variable m underscore I D کو ویلیو ڈیزائن کر دی سیم آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اسٹرنگ پراپرٹی ایک اور بنائی ایک پہلے ممبر ویریبل بنایا ایم انڈر اسکور نیم اور پھر ایک پراپرٹی بنائی اسٹرنگ نیم پراپرٹی کیوں ہے کیونکہ نیم کے آگے سیمی کالن کی بجائے بریسز میں گیٹ اور سیٹ لکھے ہیں اور گیٹ اور سیٹ اسی طرح سے گیٹ ریٹرن کر رہا ہے اور سیٹ ویلیو کے کی ورڈ کو ازائن کر رہے ایم انڈر کو نیم کو اب ہم ایک تو ہم نے سینٹیکس دیکھا کہ اب ہمارا گیٹر سیٹرس کا اتنا لمبا کوڈ نہیں رہا پورا گیٹ میتھڈ سیٹ میتھڈ علیحدہ نہیں رہے سمپلیفائی ہو گئے اور ان پراپرٹیز کو ایکسیس کرنا بھی سمپل ہے ہم get I D set I D نہیں کال کریں گے بلکہ ایسے ٹریٹ کریں گے جیسے آئی ڈی ایک پبلک فیلڈ ہو یعنی اگر آپ اس کا مین میتھڈ دیکھیں تو ہم نے کہا کسٹ کسٹمر کے لیے کسٹمر کا جو ہم نے آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ہے cust dot I D is equal to one پہلے ہم کیا کر رہے تھے ڈاٹ سیٹ آئی ڈی اور ون پاس کر رہے تھے ہوگا کیا وہ جو آئی ڈی کے ساتھ ہم نے سیٹر لکھا تھا وہ انووک ہوگا اس کے اندر ویلیو کا کی ورڈ جو ہم نے یوز کیا تھا وہ ون کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا اور ہم ایم انڈر اسکور ویلیو میں ون ڈال دیں گے اسی طرح cust dot name is equal to اور ہم نے ایک اسٹرنگ پاس کر دیا تو یہ دیکھنے میں ایک فیلڈ ایکسس کی طرح لگ رہا ہے لیکن ان ریئلٹی یہ اس پراپرٹی کا سیٹر انووک ہو رہا ہے اور وہ سیٹر مے بی اگر ہم وہ سیٹر ایم ٹی لکھ دیں گے تو یہ ویلیو ایکچولی ڈسکارڈ ہو جائے گی کہیں زائن ہی نہیں ہوگی تو اس سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ سیٹ کا جو میتھڈ لکھا ہے وہ انووک ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کی مرضی ہے جو مرضی کریں بے شک آپ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کر کے کچھ پرنٹ کر دیں ایم انڈر اسکور نیم آپ ڈکلیئر ہی نہ کریں آپ گیٹ سیٹ بنا کے اس میں کچھ پرنٹ کر دیں تو وہ صرف ویسے ہی میتھڈ ہیں جیسے پہلے ہم نے get I D set I D دیکھے تھے ان کے اندر ان کے اندر جو مرضی کریں بٹ کامنلی ہم انہیں ایسے نہیں کریں گے کہ گیٹ اور سیٹ میں ہم رینڈم کام کر رہے ہوں بٹ ہم کچھ انٹرنل ریپرزینٹیشن میں اسے اسٹور کر رہے ہوں گے اسی طرح سے رائٹ right لائن کے اندر ہم نے اب کس ڈاٹ آئی ڈی اور کس ڈاٹ نیم اس کی ویلیو گیٹ کرنے کے لیے یوز کرنا ہے تو یہاں آپ دیکھیں کہ کمپائلر نے آٹومیٹیکلی ڈیڈیوس کیا ہے کہ کس ڈاٹ آئی ڈی جہاں فرسٹ ٹائم یوز ہوا ہے اسائنمنٹ کے لیفٹ سائڈ پہ وہاں یہ سیٹر کی انوکیشن ہے اور سیکنڈ ٹائم جب یہ پیرامیٹر آیا تو یہ گیٹر کی انوکیشن ہے تو یہ ایک سی شاپ کا سمپلیفائڈ سینٹیکس ہے نیکسٹ ہم ایگزامپل دیکھنا چاہتے ہیں کہ ریڈ اونلی پراپرٹیز کیسے ہوتی ہیں تو یہ نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم نے آئی ڈی اور نیم دونوں کے سیٹرز نکال دیے ہیں یعنی ان دونوں کے اندر گیٹ اور گیٹ کے آگے بریسز میں کوڈ تو موجود ہے جو ریٹرن کر رہا ہے ویلیو لیکن سیٹ والا کوڈ نکال دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اب مین کے اندر سے cust dot I D is equal to one لکھوں گا تو ایک ایرر رہے گا کمپائلر کہے گا کہ اس پراپرٹی کا سیٹر ہی نہیں ہے تو یہ کال ہو ہی نہیں سکتی اس لیے میں نے اس پرٹیکولر ایگزامپل میں اس کسٹمر کو انیشلائز کرنے کے لیے کنسٹرکٹر بنا دیا ہے جو اس کا آئی ڈی اور نیم انیشلائز کرے تو مین میں میں نے وہ انیشلائز کیا ہے اور رائٹ right لائن جو اس کا گیٹر انوک کرتی ہے وہ اب بھی یوز ہو سکتی ہے تو یہ تو ہوئی ریڈ اونلی پراپرٹیز اس سے ایک دم ذہن میں آتا ہے کہ کیا رائٹ اونلی پراپرٹیز بھی ہو سکتی ہیں بالکل ہو سکتی ہیں یہ رائٹ اونلی پراپرٹیز کی ایگزامپل دیکھیں جس میں میں نے گیٹرس نکال کے صرف سیٹرز رہنے دیے ہیں جو ویلیو کا کی ورڈ کسی انٹرنل ویریبل کو ازائن کر رہے ہیں اور اس کیس میں میں نے اس کی ویلیو گیٹ کرنے کے لیے اس کے اندر ہی ایک ڈسپلے کا فنکشن لکھتی ہے جو کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کر لے کیونکہ اگر میں مین سے کروں گا تو مجھے ایرر آئے گا یعنی اگر میں پہلے کی طرح مین سے کسٹمر کس ڈاٹ آئی ڈی یا کس ڈاٹ نیم کر کے ایکسیس کروں گا وہ گیٹر کی انوکیشن ہوگی جو ہے ہی نہیں تو یہ ایک رائٹ اونلی پراپرٹیز ہے write only properties in practice اتنی یوزفل نہیں ہے جتنی ریڈ اونلی پراپرٹیز یا ریڈ رائٹ پراپرٹیز ہیں بٹ سی شاپ کا سینٹیکس انہیں الاؤ کرتا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے اگزامپل تھی اور جو اب ایگزامپل ہے number of lines of code میں ابھی تک بہت زیادہ ڈفرینس نہیں آیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پورا گیٹر سیٹر آپ کو لکھنا ہے انٹرنل ویریبل آپ کو پہلے کی طرح ڈکلیئر کرنا ہے ہاں اس کا یوزیج بہت سمپل ہو گیا ہے پہلے ہم dot get dot set I D call کر رہے تھے جو کہ اس پراپرٹیز کے سنٹیکس کے بغیر لیکن پراپرٹیز کے سنٹیکس کے ساتھ ان کو یوز کرنا بہت آسان ہے ہم ہر جگہ simply cust dot I D use کر لیں گے اور کمپائلر دیکھ لے گا کہ یہ گیٹر ہونا چاہیے یہاں پہ یا سیٹر کیا انوک ہونا چاہیے اور ہمارے پاس کنٹرول بھی آ گیا تو ہم ایکسس فیلڈس کی طرح ہی کر رہے ہیں لیکن ایڈیشنل کنٹرول آ گیا کہ اب ہم گیٹر اور سیٹر میں چیکس لگا سکتے ہیں ان کی ویلیو رینج چیکس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سی شاپ ہمیں ایک ایڈیشنل فیچر دیتی ہے جسے ہم آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹیز کہتے ہیں آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹیز کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ویریبل فیلڈ کو پراپرٹی کے تھرو ایکسپوز کر رہے ہیں اور اس لیے پراپرٹی کے تھرو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ آپ اسے میں بھی ریڈ اونلی بنانا چاہتے ہیں یا آپ ریڈ رائٹ بنا رہے ہیں اور ابھی آپ کو کوئی اسپیشل چیک نہیں لگانا لیکن آپ پراپرٹی کے تھرو اس لیے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ فیوچر میں آپ کو کوئی چیک لگانا پڑے یا انٹرنل ریپرزینٹیشن چینج کرنی پڑے تو آپ کے پاس یہ گیٹر سیٹر موجود ہو جو کہ ایک اچھی پریکٹس ہے کہ آپ گیٹر سیٹرس کے تھرو آؤٹ سائڈ ورلڈ کو ایکسیس دیں بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ انٹرنل ریپرزینٹیشن کی ایکسیس دے دیں ایسے گیٹر سیٹر جن میں صرف کام یہ ہے کہ ریٹرن دا انٹرنل ویریبل اور internal variable variable variable is is equal equal to to یعنی گیٹر میں میں ریٹرن انٹرنل انٹرنل سیٹر اس کے لیے ایک بڑا سی شاپ میں اچھا فیچر ہے آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹیز کا اسی ایگزامپل کو اگر ہم آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹیز کے ساتھ دیکھیں تو کیا بنتا ہے اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں گے کسٹمر کے اندر ہم نے لکھا ہے پبلک انٹیجر آئی ڈی اور اس کے آگے بریسز ہیں اس کا مطلب ہے یہ پراپرٹی ہے اور آگے ہم نے لکھا ہے get semicolon set semicolon کوئی گیٹر سیٹر کا کوڈ نہیں دیا اور ساتھ ہی ہم نے آئی ڈی کا وہ جو m underscore I D private variable بنا رہے تھے وہ بھی نہیں بنایا جسے ہم بعض کا پراپرٹی کا بیکنگ اسٹور کہتے ہیں یہی کام ہم نے نیم کے ساتھ کیا گیٹ سیٹ کا کوئی کوڈ نہیں دیا صرف get semicolon set semicolon لکھ دیا بریسز کا مطلب ہے وہ پراپرٹی ہے اور اگین کوئی بیکنگ اسٹور نہیں بنایا یوزیج اسی طرح ہے ہم کسٹمر ڈاٹ آئی ڈی کو اسائن بھی کر سکتے ہیں اور یوز بھی کر سکتے ہیں سنٹیکس بہت سمپلیفائی ہو گیا لیکن ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پہ سی شاپ آٹومیٹیکلی یہ دیکھ کے کہ یہ get semicolon set semicolon ہے وچ مینس کہ ہم بالکل اسٹینڈرڈ امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں تو سی شاپ اسی جس ٹائپ کی پراپرٹی ہے انٹ اسی ٹائپ کا ایک انٹرنل ویریبل بنا لے گی جسے ہم ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں کر رہے نہ یوز ایکسیس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے جو اسٹینڈرڈ گیٹر سیٹرس ہیں جس طرح کے ابھی ہم نے دیکھے کہ گیٹر صرف اس انٹرنل ریپرزینٹیشن کو ریٹرن کر دیتا ہے اور سیٹر اس انٹرنل ریپرزینٹیشن میں ویلیو ڈال دیتا ہے یہ دونوں آپریشن وہ ہمارے لیے کر دے گا تو آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹی سے ہی ہمارا کوڈ بہت چھوٹا ہو گیا صرف لمبا کب ہوگا جب ہمیں اسپیشل چیک ڈالنا ہے تو پراپرٹیز آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹیز سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ میجورٹی آف دا کیسز میں ہم بہت تھوڑا سا کوڈ لکھ رہے ہوں گے فیوچر میں مزید چیکس ہم ڈال سکتے ہیں اس ایکسپینشن کے اس پاسبلٹی کے ساتھ ہم بہت چھوٹا کوڈ لکھ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ جس پرٹیکولر کیس میں ہم کوئی چیک ڈالنا چاہیں یا جس پرٹیکولر کیس میں ہم کوئی رینج چیک کرنا چاہیں کوئی سیکورٹی چیک کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں اور ریڈ اونلی پراپرٹی کے لیے تو پھر بھی ہمیں بیکنگ اسٹور نہیں ڈکلیئر کرنا ریڈ اونلی پراپرٹی کیسے ڈکلیئر کریں گے خالی گیٹ سیمی کالن لکھ دیں گے write only property auto implemented کی اتنی سینس نہیں بنتی کیونکہ بیکنگ اسٹور کے ساتھ تو یہ تھا کہ رائٹ اونلی میں ایکسٹرنل کسی نے لکھ دیا اور انٹرنلی ہم نے بیکنگ اسٹور ڈائریکٹلی یوز کر لیا لیکن اگر ہم write only auto implemented property بنائیں گے تو اس کو پھر گیٹ کرنے کا یا اس کی ویلیو ریٹریو کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تو اس کی اتنی سینس نہیں بنتی لیکن ریڈ اونلی بہت ایزی ہے گیٹ سیمی کالن کر دیا اور ریڈ اونلی کی بھی اتنی سینس نہیں بنتی اس طریقے سے کیونکہ جب آپ ریڈ اونلی پراپرٹی بناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی بیکنگ سٹور نہیں ہے بیکنگ سٹور نہیں ہے تو اب آپ اسے سیٹ کیسے کریں گے تو صرف ریڈ رائٹ پراپرٹیز جن پہ کوئی ایڈیشنل چیک نہیں ہے ان کے لیے یہ آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹی کا فیچر یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے انڈیکسرس کو انڈیکسرس کیا ہوتے ہیں انڈیکسرس اگین سی شاپ کا ایک لینگویج فیچر ہے جو کسی بھی کلاس کو ایک ارے کی طرح بیہیو کرنے دیتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہے کہ لیٹ سے میں کوئی ڈیٹا اسٹرکچر بناتا ہوں کوئی ٹری کا کوئی کمپلیکیٹڈ ہے اسٹرکچر جو کسی طریقے سے ایک سارٹیڈ لسٹ آف ایلیمنٹس رکھتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ایز این ارے یوز کیا جا سکتا ہے یا میں ایک ہیش میپ بناتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ ارے کے سینٹیکس سے یعنی اس اسکوئر بریکٹ سے اگر کوئی بھی کی پاس کی جائے گی تو کورسپونڈنگ ویلیو ریٹرن ہوگی تو ارے انڈیکسرس ہمیں یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ کوئی بھی کلاس ارے کی طرح بیہیو کر سکتی ہے ارے کی طرح بیہیو کرنے کا مطلب ہے کہ اس کلاس کے انسٹنسز کو اسکوئر بریکٹ کے ساتھ انڈیکس کر کے کوئی کام کر سکتے ہیں اور انڈیکسرس میں ہمیں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انڈیکس انٹیجر ہو جیسے کہ نارمل ارے میں ہوتا ہے کیوں کیونکہ انڈیکسر میں ہم دیکھیں گے کہ اس سنٹیکس کے پیچھے ایک نارمل فنکشن انووک ہوگا تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جو چیز پاس ہو رہی ہے آرگومنٹ پاس ہو رہا ہے وہ ایک اسٹرنگ ہو اگر وہ ایک اسٹرنگ ہے مے بی ہم اس کو کسی جگہ سرچ کر کے کچھ اس پہ آپریٹ کرنا چاہیں یا ہم اسے کسی اور طریقے سے یوز کرنا چاہیں ایون یہ پاسبل ہے کہ انڈیکسر کے ملٹیپل آرگومنٹس ہوں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ملٹی ڈائمینشنل ارے ہوتی ہے تو اس کے ملٹیپل انٹیجر آرگومنٹس ہوتے ہیں جبکہ انڈیکسر کے کیس میں ملٹیپل انٹیجر اور انم اور اسٹرنگ کئی ٹائپ کے آرگومنٹس ہو سکتے ہیں تو انڈیکسر کا سینٹیکس دیکھتے ہیں تو اس ایگزامپل میں ہم نے ایک کلاس ڈکلیئر کی ہے جس کے اندر ہم نے ایک اسٹرنگ ارے بنائی ہے مائی ڈیٹا کی اور اس کلاس کے کنسٹرکٹر میں بیسیکلی سائز پاس ہو رہا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی یہ انٹرنل مائی ڈیٹا کی ارے بنانی ہے اور اس ساری ارے کو ہم نے ایم ٹی سے انیشلائز کر دیا ہے اس سے نیکسٹ میتھڈ ہمارا انڈیکسر ہے یہ کہ چینج ہے یا کیوں نیو ایڈیشن ہے اس ایگزامپل میں تو اس کا سینٹیکس دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے پبلک لکھا جس کا مطلب ہے کہ اس کلاس کے باہر سے اس کو ایز این ارے یوز کر سکتے ہیں اسٹرنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کلاس کو ایک ارے کی طرح انڈیکس کریں گے تو جو ریزلٹ ویلیو ہوگی یا ایکسپریشن کی ویلیو ہوگی وہ ایک اسٹرنگ ہوگا اور اس کے بعد یہ کی ورڈ ہے دس کا اور دس کا مطلب ہے کہ اس کلاس کو ایز این یعنی یہ دس کا کی ورڈ یہ انڈیکسر کا سینٹیکس ہے کہ اس کلاس کو ہم ایکسیس کریں اور آگے اسکوئر بریکٹس میں پوزیشن لکھا ہے یعنی اس کلاس کو جب اسکوئر بریکٹس میں کسی انڈیکس کے ساتھ یوز کریں تو یہ میتھڈ انووک ہو اور اگر وہ یوز گیٹ یوز ہے تو گیٹ والا پورشن انووک ہو اگر وہ یوز سیٹ یوز ہے تو سیٹ والا پورشن انووک ہو کمپائلر ٹرمس میں سے کہتے ہیں کہ وہ ایل ویلو ہے یا آر ویلو ہے یعنی اس میں کوئی چیز ایزائن کرنے لگے ہیں یا اس کی ویلو کہیں یوز کرنے لگے ہیں اگین وہی کی ورڈ ویلیو کا سیٹر میں یوز ہو رہا ہے اور گیٹر نے کچھ ریٹرن کرنا ہے تو یہاں پرٹیکولر امپلیمنٹیشن میں ہم نے یہ چوز کیا ہے کہ جس جس پوزیشن کو انڈیکس کریں گے وہ ہم انٹرنل ارے کی وہی ویلیو ریٹرن کر دیں گے اور جس پوزیشن کو سیٹ کریں گے ہم انٹرنل جو ارے اسٹرنگ کی مائی ڈیٹا رکھی ہوئی ہے اس میں وہ ویلیو سیٹ کر دیں گے تو پریکٹیکلی اس ایگزامپل میں ہم نے صرف اس ایک ارے کو سمپل اسٹینڈرڈ ارے کو انکیپسولیٹ کر دیا اپنی کلاس میں اور اپیرنٹلی اس پہ کوئی ایڈیشنل ایڈوانٹیج نہیں ہے جو ہم نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھیں گے کہ اس ایگزامپل اس ارے کو سمپل ارے کو ہم نے ایکسٹینڈ کیسے کیا ہے لیکن اس کیس میں یہ ایک نارمل ارے ہے سوائے اس کے کہ اس کے ہر ایلیمنٹ ایم ٹی سے انیشلائز ہوتا ہے یعنی کی ورڈ ایم ٹی سے اسٹرنگ ایم ٹی سے اس کے بعد مین کے اندر ہم نے ایک نیو آبجیکٹ کریٹ کیا اس کلاس کا اور اس کے تین ڈفرینٹ انڈیسز پہ ہم نے تین اسٹرنگ ویلیوز اسائن کر دیں اب یہ سینٹیکس نارملی صرف اریز کے ساتھ یوز ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ کلاس ایک انڈیکسر امپلیمنٹ کرتی ہے اس لیے یہ سینٹیکس یوز کرنے سے وہ انڈیکسر امپلیمنٹ ہوگا اور چونکہ وہ انڈیکسر ایک انٹ آرگومنٹ لیتا ہے اور یہاں پہ ہم ان بریک اسکوئر بریکٹس کے اندر ایک انٹیجر پاس کر رہے ہیں اس لیے یہ ویلڈ سینٹیکس ہے اور اس کے بعد ہم ایک لوپ میں اگین اسی انڈیکسر کو انووک کر کے اس ارے کی ساری ویلیوز پرنٹ کر رہے ہیں اس کی آؤٹ پٹ میں آپ دیکھیں کہ ہمیں جو ویلیوز ایم ٹی تھیں وہ ان میں ایم ٹی کا اسٹرنگ آ گیا اور جو تین ایزائن کی تھیں ان میں ایزائن ویلیوز آ گئیں لیکن اگر یہاں پہ ایک نارمل ارے ہوتی تو یہ ایم ٹی پہ بائی ڈیفالٹ انیشلائز نہ ہوتا اب ہم اس ایگزامپل کی ایک ایکسٹینشن دیکھنے لگے ہیں جس میں ہم ایک انڈیکسر کے بجائے دو انڈیکسر بنائیں گے اور ایک ایسا انڈیکسر بنائیں گے جس میں ایک اسٹرنگ آرگومنٹ پاس ہو رہا ہے یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہمارے پاس وہی my data internal string array ہے اس کا سائز ہے کنسٹرکٹر ہم نے اسی طریقے سے انیشلائز کیا ہے ہر ایک میں ایم ٹی اسٹرنگ ڈال دیا ہے پہلا انڈیکسر بالکل پہلے جیسا ہے انٹیجر آرگومنٹ لے رہا ہے اور اس ارے کی کورسپونڈنگ ویلیو ریٹرن کر رہا ہے سیکنڈ انڈیکسر نیو ایڈیشن ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے اگین پبلک انڈیکسر ہے اسٹرنگ دیتا ہے لیکن اس کو انڈیکس کرنے کے لیے آرگومنٹ بھی اسٹرنگ ہی ہے ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کیا کی ہے کہ اگر اس کی ویلیو گیٹ کریں تو یہ کاؤنٹ کرے گا کہ وہ اسٹرنگ ارے میں کتنی بار آیا ہے اور وہ کاؤنٹ ریٹرن کر دے گا مثلا اگر میں اسے اسٹرنگ ایم ٹی پاس کروں تو یہ دیکھے گا اس ارے میں کہاں کہاں ایم ٹی اسٹرنگ ہے یعنی یہ ویلیو جو اسٹرنگ کی ویلیو ہے وہ ایم ٹی کہاں کہاں اسٹورڈ ہے اور ان کی کاؤنٹ نکال کے وہ ریٹرن کر دے گا اور اس کا جو سیٹر ہے سیٹر میں میں نے یہ کیا ہے کہ وہ اس اسٹرنگ کی پہلی اکرنس ڈھونڈے گا مثلاً ایم ٹی کی پہلی اکرنس ڈھونڈے گا اور اس پہ نئی ویلیو ڈال دے گا مثلاً اس ارے میں اگر میں نے نیو ویلیوز انسرٹ کرنی ہے میں ہر بار ارے کو ایم ٹی سے انڈیکس کر کے ویلیوز ڈالتا جاؤں وہ ہر بار ایک نئی لوکیشن پہ آئیں گی یہاں تک کہ ارے بھر جائے گی اور اس کے بعد کوئی نئی ویلیو ایڈ نہیں ہوگی یہ ایک طریقہ ہے اس انڈیکسر کو یوز کرنے کا اس کے مین میتھڈ میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایک ٹین سائز کی ارے بنائی اس میں تین جگہوں پہ ڈفرینٹ ویلیوز ڈال دیں اور اس کے بعد ہم نے اس ارے کو یا اس اپنی کلاس کو اسٹرنگ ایم ٹی اسٹرنگ کے ساتھ انڈیکس کیا وچ مینس کہ جو نیا انڈیکسر ہم نے لکھا ہے اس کا سیٹر انوک ہوگا اس ایکسپریشن میں یہ ایل ویلیو ہے اور اس میں ہم نے اسٹرنگ نو ویلیو ڈال دیا اس کا مطلب ہے وہ اکرنس ڈھونڈے گا ایم ٹی اسٹرنگ کی اسٹرنگ ایم ٹی کی اور اس میں نو ویلیو اسٹرنگ ڈال دے گا اس کے بعد ہم نے اس انڈیکسر کو اسے ٹریورس کیا اس پوری ارے کو یوزنگ دا فرسٹ انڈیکسر جو انٹیجر آرگومنٹ لیتا ہے اور فار ایوری انڈیکس ہم نے اس کی ویلیو پرنٹ کر دی کہ کون سی اسٹرنگ ویلیو ہے اور اینڈ میں جا کے ہم نے ویلیو پرنٹ کی کہ یہ سیم کلاس کا سیکنڈ انڈیکسر اسٹرنگ ویلیو جو لیتا ہے اس میں اگر نو ویلیو پاس کریں تو کیا آؤٹ پٹ آتی ہے تو اس میں ہمارے پاس کاؤنٹ آئے گی کہ وہ نو ویلیو کا کی ورڈ کتنی بار اپیئر ہوا ہے پھر نیکسٹ میں آپ کو یہ دکھانے جا رہا ہوں کہ انڈیکسرز ملٹیپل پیرامیٹرز کے ساتھ کیسے ڈکلیئر ہو سکتے ہیں اس میں یہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ہم نے انڈیکسر ڈکلیئر کیا ہے جس کے ملٹیپل انٹیجر آرگومنٹس ہیں جتنے بھی ہم چاہیں لکھ سکتے ہیں اور وہ ایک آبجیکٹ ریٹرن کر رہا ہے اس میں ہم گیٹر میں ان سارے آرگومنٹس کو یوز کر کے کسی طرح سے پروسیس کر سکتے ہیں اور سیٹرس میں ہم ان آرگومنٹس کو یوز کر کے اس پرٹیکولر لوکیشن کی ویلیو سیٹ کر سکتے ہیں انڈیکسرس جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک ارے لائک بہیویئر دینے دیتے ہیں کلاس کو اور اکثر جس طرح پراپرٹیز کی طرح پراپرٹیز تو ہم ہر کلاس میں اکثر یوز کر رہے ہوں گے ضروری نہیں ہے کہ انڈیکسرس ہم اتنا کامنلی یوز کریں لیکن ہم ایسی بہت ساری کلاسز یوز کریں گے جو انڈیکسرس امپلیمنٹ کرتی ہیں بہت سارے ڈاٹ نیٹ فریم ورک کے کلاسز ڈیٹا اسٹرکچرس جو ایک انڈیکسر امپلیمنٹ کرتی ہیں اور ایک ارے لائک بیہیویئر پریزنٹ کرتی ہیں آل دو کہ وہ انٹرنلی مے بی ارے ہوں نہ ہوں اکثر کیسز میں نہیں بھی ہوتی بٹ ہمیں ایک ارے لائک سینٹیکس مل جاتا ہے نیکسٹ ہم اسٹرکٹ ڈسکس کرنے لگے ہیں اسٹرکٹ اور کلاس یہ بعض کا سی پلس پلس میں بھی کنفیوژن کا باعث بنتے ہیں اور تھوڑا سا سی پلس پلس اگر آپ نے یوز کی ہوئی ہے تو سی پلس پلس میں آپ کو پتا ہوگا کہ اسٹرکٹ اور کلاس میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے پریٹی مچ ایک ہی چیز ہے سوائے ان کی جو ڈیفالٹ ایکسیس ہے سی شاپ میں ایسے نہیں ہے سی شاپ میں اسٹرکٹ اور کلاس میں کافی میجر ڈفرینس ہے جب ہم کلاس ڈکلیئر کرتے ہیں اور کلاس انسٹینشیٹ کرتے ہیں تو ایک ریفرنس ٹائپ کریٹ ہوتی ہے یعنی اس اس انسٹنس کی میموری کہیں کریٹ ہوتی ہے اور ایک جو آپ کے پاس ویریبل کا نام آتا ہے وہ ایک ریفرنس ٹائپ ہوتی ہے جو اس انسٹنس کو پوائنٹ کرتی ہے اسٹرکٹس ویلیو ٹائپ ہوتے ہیں اگر آپ کو شروع میں یاد ہو ہم نے ڈسکس کیا تھا ویلیو ٹائپس ایک ڈائریکٹلی میموری لوکیشن جتنی اسے میموری ریکوائرڈ ہے بیسیکلی آپ کا ویریبل اس لوکیشن کی بات کر رہا ہے آپ انہیں کاپی کرتے ہیں تو وہ پوری کی پوری لوکیشن ایک نئی جگہ پہ اس کی ایوری فیلڈ ہر جگہ ہر چیز کاپی ہو جاتی ہے آپ آرگومنٹ پاس کرتے ہیں تو وہ پورا کے پوری کاپی ایک بنتی ہے اور وہ آرگومنٹ پاس ہوتا ہے ریفرنسز کی طرح نہیں ہے جہاں پہ وہ ریفرنس پاس ہو رہا ہے اور کمپیرزن پھر بیٹ بائی بیٹ کمپیریزن ہو رہا ہے کمپیرزن میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے ریفرنسز کمپیئر ہو رہے ہیں ہم نے ریفرنشیل آئیڈینٹی کی بات کی تھی یہ اس طرح سے نہیں ہے یہ اس طرح سے بہیو کرے گا جیسے ایک انٹ بہیو کرتا ہے تو اسٹرکس ایک ویلیو ٹائپ ہوتے ہیں اسٹرکٹس میں آپ امپلیمنٹیشن انہیریٹنس بھی نہیں کر سکتے آپ انٹرفیس انہیریٹنس کر سکتے ہیں اور انٹرفیسز کی ابھی ہم نے بات کرنی ہے کلاسز کے اور دونوں کے کنٹیکسٹ میں لیکن آپ کو انہیریٹنس صرف انٹرفیسز کی انہیریٹنس کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ پولیموفیزم یا انہیریٹنس کے جو جنرل کنسیپٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے وہ سب نہیں اپلائی کر سکیں گے کیونکہ آپ کو یاد ہو پولیموفیزم کے لیے آپ کو ایک بیس کا ریفرنس چاہیے ہوتا تھا اس ریفرنس میں آپ کاسٹ کر کے کوئی چیز یوز کرتے تھے ویلیو ٹائپس میں ریفرنس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے اس لیے کاسٹنگ کا بھی کنسیپٹ نہیں ہے کاسٹنگ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ایک 100 بٹ کی چیز کو 50 بٹس میں رکھ دیں تو یہ نہیں ہو سکتا تو اسٹرکٹس اسی طریقے سے اسٹرکٹس کے ڈسٹرکٹرس بھی نہیں ہو سکتے وہ گاربیج کلیکٹر نے انہیں انووک نہیں کرنا ہوتا اسٹرکٹس کے کنسٹرکٹرز ہو سکتے ہیں اوور لوڈیڈ ہو سکتے ہیں لیکن ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہیں لکھ سکتے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ویلیو ٹائپس اور ریفرنس ٹائپس کی بات کی تھی تو آپ نے ہم نے کہا تھا ویلیو ٹائپس ہمیشہ بن سکتی ہیں ہمیشہ کاپی ہو سکتی ہیں جبکہ ریفرنس ٹائپس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ نہ بن سکیں لائک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر سے نہ بن سکیں اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہم لکھ کے اسے پرائیویٹ کر دیں کوئی اور کلاس اس کا آبجیکٹ نہیں کریٹ کر سکے گی اسے انسٹینشیٹ نہیں کر سکے گی تو اسٹرکٹس اگر ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں تو ہم ڈیفالٹ کنسٹرکٹر لکھ ہی نہیں سکتے ڈسٹرکٹر نہیں لکھ سکتے اس سے انہیریٹ نہیں کر سکتے اور اس میں ہمیں یہ پتا ہونا کیوں ضروری ہے اسٹرکٹس کا بہت ساری بلٹ ان ٹائپس جیسے system dot int thirty two یا یہ ساری built in types basically structs ہیں لینگویج میں یہ اسٹرکٹ کی طرح ڈکلیئرڈ ہیں کہ یہ ان کی میموری ریپرزینٹیشن ہے اور یہ ویلیو اسٹور کرتی ہیں اور اس لیے ہمیں اسٹرکٹس پتا ہونا چاہیے اور اکثر کیسز میں اگر ہم نے کوئی صرف ڈیٹا اسٹور کرنا ہے لیٹ سے ایک ریکٹینگل ہے اس کے چار کارنرس کی پوزیشن اسٹور کرنی ہے اور اسے ہم as a value type pass around کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہم ایک اسٹرکٹ میں لکھ سکتے ہیں سینٹیکس وائز اسٹرکٹ اور کلاس بہت زیادہ سملر ہیں یعنی اسٹرکٹ کو اسی طرح سے struct followed by name followed by braces declare کرتے ہیں جیسے ایک کلاس کو کرتے ہیں اگر انٹرفیسز امپلیمنٹ کرنے ہوں گے تو ویسے ہی کریں گے اگر ہم نے اس کے اسے انہیریٹ کرنا ہوگا تو وہ انہیریٹنس آپ کو ابھی میں نے بتایا ہے کہ اس میں ہو نہیں سکتی کنسٹرکٹر لکھنے ہوں گے بالکل کلاس کی طرح لکھیں گے ایون انسٹنشیٹ کرنا ہوگا وہ ہم اسی طریقے سے اس کے میتھڈس اسی طریقے سے کال کریں گے تو اسٹرکٹ کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ریکٹینگل نام کا ایک اسٹرکٹ کریٹ کیا ہے جس کے اندر ہم نے دو پراپرٹیز بنائی ہیں ویٹ اور ہائٹ کی اور ان کی internal representation private width m underscore width اور ایم انڈر اسکور ہائٹ بنائیے ہم اسے آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹی سے بھی بنا سکتے تھے دو لائنوں میں بٹ یہاں پہ ہم نے فل ڈیٹیل سنٹیکس دیا ہے اس کے بعد اگر ہم اسے انسٹینشیٹ اور یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ یہاں پہ دیکھیں کہ مین کے اندر ہم نے ریکٹینگل کو اسی طرح سے نیو ریکٹینگل کیا اب یہاں پہ ریکٹینگل کی میمری یہیں پہ بنی یہ کوئی سیپریٹ میمری بن کے اس کا ریفرنس نہیں ہمارے پاس آ رہا تو یہ صرف سینٹیکس ہے کہ ہم نے اسی طرح سے نیو کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈاٹ سے اس کی پراپرٹیز ایکسیس کر کے انہیں ویلیوز اسائن کر دی اور اس کے بعد اسی طرح سے ہم نے اس کی پراپرٹیز کے گیٹرس انوک کیے اور انہیں آؤٹ پٹ کر دیا تو یہ ہماری اسٹرکٹس ہیں اس میں ہم اس کو انیشلائز اور جو اسٹارٹ ہم کر رہے ہیں اس میں ہم ایک اور سینٹیکس بھی دیکھتے ہیں جو ایکچولی کلاسز پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اسٹرکٹ یا کلاس ڈکلیئر کریں اور جیسے ابھی ہم نے اس کی دو پراپرٹیز سیٹ کی اس طرح سے ہم اس کی پراپرٹیز سیٹ کریں اس کے لیے ہمارے پاس ایک آبجیکٹ انیشلائزر کا سینٹیکس ہے جس طرح سے ایک ارے انیشلائزر کا سینٹیکس ہوتا ہے کہ آپ ایک ارے نیو کریں اور ساتھ ہی اسے بریسز کے اندر ساری ویلیوز دے دیں کاما سیپریٹیڈ جو ہم نے شروع میں جب اریز ڈسکس کیے تھے اس ٹائم پہ ہم نے یہ دیکھا تھا اسی طرح سے ہمارے پاس ایک آبجیکٹ انیشلائزر سینٹیکس ہے جو اسٹرکٹس یا کلاسز کو بڑی نیٹلی ڈکلیئر کرنے دیتا ہے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں یہ ہم نے وہی ریکٹینگل جو ابھی ڈکلیئر کیا ہے اسے نیو کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے rect one is equal to new rectangle کیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے بریسز اسٹارٹ کر دیے ہیں یاد رہے کہ یہاں پہ ادھر ہم پیرنتھس دے کے کوئی اسپیسیفک کنسٹرکٹر انوک کرتے تھے یا سیمی کالن سے اسٹیٹمنٹ ختم کر دیتے تھے لیکن یہاں پہ ہم نے بریسز دی ہیں اور اس کے بعد ہم نے weight is equal to one اور height is equal to three لکھا ہے جو کہ اس پرٹیکولر اسٹرکچر کی پراپرٹیز ہیں افیکٹولی اس سے ہوگا کیا کہ یہ اکویلنٹ ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم لکھا تھا rect one dot weight is equal to one اور next statement rect one dot height is equal to one یہ صرف اس کو ڈیزائن کرنے کا ایک نیٹ طریقہ ہے اور یہ اسپیشلی یوزفل ہوتا ہے اگر ہمارے پاس اس کے اندر کوئی پراپرٹی ہو جو اٹ سیلف ایک اسٹرکچر یا کلاس ہو تو وہ ہم ایک حیرارکی بنا کے یہ ساری چیزیں ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے اسٹرکٹس دیکھے تو اسٹرکٹس اور کلاسز میں کی ڈفرینس یہ ہے کہ وہ ویلیو ٹائپ اور ریفرنس ٹائپس ہیں جس وجہ سے اس میں کچھ چیزیں ڈس الاؤ ہو جاتی ہیں اس میں انہیریٹینس اور پولیموفیزم وغیرہ نہیں ہو سکتی کچھ اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں وہ کاپی ہو سکتا ہے اور کچھ ریسٹرکشنس لگتی ہیں ہم نے ایک آبجیکٹ انیشلائزر کا سینٹیکس دیکھا جو اگر کسی آبجیکٹ میں ملٹیپل رائٹیبل سیٹیبل پراپرٹیز ہوں تو ان کو ایک اکٹھا انیشلائز کرنے کا ایک طریقہ ہے نیکسٹ ہم انٹرفیسز ڈسکس کرنے لگے ہیں انٹرفیسز ہم نے کئی جگہ پہ ان کا ذکر کیا انہیریٹنس میں ہم نے ذکر کیا کہ انٹرفیسز ہوتے ہیں اور ملٹیپل انٹرفیسز انہیریٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے اس کے بعد یہ کہا اسٹرکچرس جو ہے وہ انٹرفیسز سے انہیریٹنس کر سکتے ہیں جبکہ وہ امپلیمنٹیشن انہیریٹنس نہیں کر سکتے تو انٹرفیسز کیا ہیں یہ ہم اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انٹرفیس اگر میں اس کے لینگویج پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو انٹرفیس ایک ڈکلیریشن ہے میتھڈس کی اور پراپرٹیز کی جس میں ہم اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں دیتے صرف ڈکلیئر کر دیتے ہیں یعنی لیٹ سے ہم ایک امپلیمنٹ ایک انٹرفیس بنائیں اور اس کے اندر ہم ایک پرنٹ میتھڈ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس پرنٹ میتھڈ کا سگنیچر دے دیں گے اور پھر سیمی کالن کر کے ختم کر دیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی بریسز اسٹارٹ کر کے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں دیں گے اس کا کیا فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم ایک انٹرفیس دیتے ہیں تو ہم ایک ایک کنٹریکٹ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ ایک سیٹ آف فنکشنز ہیں جو ایک کنٹریکٹ ہے اور لیٹر کوئی کلاس اس انٹرفیس سے ڈیرائیو کرے گی اور اس ڈیریویشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلاس یہ ڈکلیئر یہ یہ اسٹیٹ یہ اسٹیٹ کر رہی ہے کہ میں یہ کنٹریکٹ پرووائڈ کرتی ہوں یعنی ایک انٹرفیس ایک کنٹریکٹ ہے ایک انٹرفیس ایک کنٹریکٹ کی اسپیسیفکیشن ہے کہ یہ میتھڈس یہ میتھڈس اویلیبل ہوں گے تو یہ کنٹریکٹ سیٹسفائی ہوگا اور ایک کلاس جب انہیریٹ کرتی ہے ایک انٹرفیس سے تو وہ کلاس یہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ میں یہ سارے میتھڈس پرووائڈ کرتی ہوں یہاں پہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز یاد رہے کہ جب ہم ایک امپلیمنٹیشن انہیریٹنس کرتے ہیں اگر ہمارے پاس بیس میں پرنٹ میتھڈ ہے تو ہم ڈیرائیو میں پرنٹ میتھڈ نہیں لکھ سکتے انلیس کہ ہم ایکسپلسٹلی کہیں کہ یہ نیو ہے یہ اوور ریڈن ہے یعنی نارمل انہیریٹنس کا یہ پرپز نہیں ہوتا کہ ہم کوئی فنکشن اوور رائڈ کریں نارمل انہیریٹنس ایک جنرل جنرل اور اسپیشل ریلیشن شپ ہے کہ ہم ایک جنرل چیز کو اسپیشلائز کر رہے ہیں اس میں وہ ساری فنکشنلٹی ہم لے کے آتے ہیں انہیریٹینس میں جو کنٹریکٹ انہیریٹینس نے اسپیسیفائی انٹرفیس انہیریٹینس میں جو کنٹریکٹ انٹرفیس نے اسپیسیفائی کیا ہے وہ کنٹریکٹ ہمیں پورا کا پورا امپلیمنٹ کرنا ہے یعنی انسٹیڈ آف کہ جیسے ہم امپلیمنٹیشن انہیریٹینس میں کر رہے تھے کہ ہم نے جو چیز انہیریٹ کی ہم سے ایزیومڈ ہے کہ ہم اس میں کوئی چینج نہ کریں کچھ کرنا ہے تو ہم ایکسپلسٹلی کہتے ہیں کہ نیو اوور ریڈن ہے انٹرفیسز میں ہم نے اگر ایک انٹرفیس ایک کنٹریکٹ انہیریٹ کر لیا تو ہمیں اس کے ایک ایک فنکشن کو جو اس انٹرفیس میں تھا ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن دینی ہوگی اور نہ صرف امپلیمنٹیشن دینی ہوگی ہمارے سگنیچرس بھی ایگزیکٹلی exactly میچ کرنے چاہیے جو اس انٹرفیس میں اسپیسیفائڈ ہیں اب اگر ایک کلاس ایک انٹرفیس پرووائڈ کرتی ہے لیٹ سے ایک انٹرفیس کی بات کرتے ہیں ایک آئی ڈسپوزیبل کنوینشنلی انٹرفیس کا نام اکثر آپ دیکھیں گے آئی سے کیپیٹل آئی سے اسٹارٹ ہو رہا ہوگا یہ مور اور لیس ایک کنوینشن ہے کمپائلر اسے انفورس نہیں کرتا تو آئی ڈسپوزیبل میں ایک میتھڈ ہے صرف ڈسپوز کا جس کا ایک پرٹیکولر سگنیچر ہے اگر کوئی کلاس آئی ڈسپوزیبل سے انہیریٹ کرتی ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں میں ڈسپوز کا میتھڈ امپلیمنٹ کرتی ہوں اور اب اگر میں کوئی کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو اس کلاس کو یوز کرنے جا رہی ہے تو وہ یہ کیوری کر سکتی ہے یہ دیکھ سکتی ہے کہ یہ کلاس کیا آئی ڈسپوزیبل امپلیمنٹ کرتی ہے اگر امپلیمنٹ کرتی ہے تو مجھے یہ پتا چل گیا کہ ہاں اس پہ ڈاٹ ڈسپوز کال ہو سکتا ہے اور یہ یہ جو بینیفٹ ہے یہ فردر ایمپلیفائی ہو جاتا ہے کہ اگر مجھے میرا کام کسی چیزوں کو ڈسپوز کرنا ہے لیٹ سے ایک پرٹیکولر پروگرام کا فنکشن ہے جس کا کام چیزوں کو ڈسپوز کرنا ہے تو چونکہ کوئی بھی کلاس جو آئی ڈسپوزیبل سے ڈیرائیوڈ ہے وہ آئی ڈسپوزیبل کی ٹائپ میں کاسٹ ہو سکتی ہے یہ ہم نے انہیریٹنس میں دیکھا تھا کہ کوئی بھی ڈیرائیو چیز کاسٹ ہو سکتی ہے تو میں اس کو کاسٹ کر کے اس پہ ڈسپوز کال کر سکتا ہوں اور پولیموفیزم کی طرح وہ اس ایکچوئل ٹائپ کا ڈسپوز کال ہوگا انٹرفیس میں تو کوئی امپلیمنٹیشن ہی نہیں جو کال ہو اس تو انٹرفیس کو ڈکلیئر کرنے اور یوز کرنے کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک انٹرفیس ڈکلیئر کیا ہے I my interface I again ایک کنوینشن ہے انٹرفیس سے پہلے اور اس میں ایک وائڈ میتھڈ ٹو امپلیمنٹ ہم نے ایڈ کیا ہے سنٹیکس وائز دیکھیں تو بالکل کلاس والا سنٹیکس ہے کلاس اور اسٹرکچرس والا اور جہاں کلاس اور اسٹرکٹ کا کی ورڈ ہوتا تھا اس کی جگہ پہ انٹرفیس کا کی ورڈ ہے اور دوسرا ڈفرینس یہ ہے کہ اس کے اندر جو میتھڈ ہے اس کے آگے بریسز کر کے اس کی باڈی نہیں ہے چونکہ اس کی باڈی نہیں ہے اس لیے یہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ یہ میتھڈ کا سگنیچر ہے اور یہ جو کلاس یہ امپلیمنٹ کرے گی اسے یہ میتھڈ کی امپلیمنٹیشن اس کی باڈی دینی ہے اب ایک انٹرفیس کے اندر ایونٹس انڈیکسرس میتھڈس اور پراپرٹیز یہ چار چیزیں ہیں جو کسی انٹرفیس میں ایگزٹ کر سکتی ہیں ہم نے کلاسز میں دیکھی تھیں کافی ساری چیزیں تھیں تو ایک نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ انٹرفیسز میں کوئی فیلڈس نہیں ہیں پراپرٹیز ہیں جو ایکچولی گیٹ سیٹ گیٹر اور سیٹر فنکشن ہے وہ ایکچولی ان کی اگینسٹ کو بیکنگ اسٹور نہیں ہے تو کوئی فیلڈس کوئی میتھڈ امپلیمنٹیشنز اس میں نہیں ہیں صرف یہ چار چیزیں ہیں ایونٹس انڈیکسرز میتھڈس اور پراپرٹیز کی ڈکلیریشن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ یوز کیسے ہوتی ہے یہ یوز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی کلاس اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرے تو یہاں پہ ہم نے ایک انٹرفیس امپلیمنٹر کلاس بنائی ہے جو اس آئی مائی انٹرفیس سے ڈیرائیو کرتی ہے تو انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرنے کا اور کسی کلاس سے ڈرائیو کرنے کا سینٹیکس بالکل سیم ہے اس کے بعد ہم نے مین میتھڈ کے اندر انٹرفیس امپلیمنٹر کا ایک انسٹنس بنایا اور اس انسٹنس پہ ہم نے میتھڈ ٹو امپلیمنٹ انووک کر دیا اب یہ جو جس انٹرفیس امپلیمنٹر نے یہ انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہے آپ دیکھیں کہ اس میں یہ method to implement public void method to implement same signature جو انٹرفیس میں دیا تھا وہ اور ساتھ ہم نے اس کی ایک باڈی دی ہے بریسز میں اگر ہم یہ نہ دیں تو کمپائلر ہمیں ایرر دے گا کمپائلر کہے گا کہ آپ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ آپ آئی مائی انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور آپ نے اس کی باڈی نہیں دی تو سینٹیکس انہیریٹنگ جیسا ہی انہیریٹنس جیسا ہی ہے لیکن سگنیچر اور سارے میتھڈ امپلیمنٹ ہونے چاہیے تو یہ ایک انٹرفیس کی سمپل ایگزامپل تھی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرفیس کیسے ڈکلیئر ہوتا ہے اور کیسے اسے یوز کرتے ہیں یوز کرنے کا مطلب کوئی کلاس اس انٹرفیس سے ڈرائیو کرے اور دیٹ مینس کہ وہ اس کے سارے فنکشنس کی امپلیمنٹیشن دے انٹرفیسز آپس میں بھی انہیریٹ ہو سکتے ہیں یعنی ایک انٹرفیس دوسرے انٹرفیس سے انہیریٹ ہو سکتا ہے انٹرفیس انہیریٹنس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انٹرفیس ایک کنٹریکٹ اسپیسیفائی کر رہا ہے لیٹ سے فنکشن اے بی ضرور ہونے چاہیے ایک انٹرفیس آتا ہے اور وہ اس انٹرفیس سے ڈیرائیو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں فنکشن سی اور ڈی ضروری ہیں تو اب سی اور ڈی تو ضروری ہیں ہی لیکن چونکہ یہ پہلے انٹرفیس سے ڈرائیو کرتا ہے وہ اس کی بیس وہ اس کا بیس انٹرفیس ہے جو اے اور بی ریکوائر کرتا ہے تو کوئی بھی کلاس جو ڈیرائیوڈ انٹرفیس امپلیمنٹ کرے گی اسے اے بی سی اور ڈی چاروں دینے ہیں اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک انٹرفیس بنایا ہے آئی پیرنٹ انٹرفیس جس کے اندر ایک ہم نے پیرنٹ میتھڈ بنایا ہے اور اس کے بعد ہم نے آئی مائی انٹرفیس جو جیسے کہ لاسٹ ہماری ایگزامپل میں تھا وہی سیم ہے صرف ہم نے اسے آئی پیرنٹ انٹرفیس سے ڈیرائیو کر لیا ہے آئی مائی انٹرفیس کی اپنی ریکوائرمنٹ وہی ہے میتھڈ ٹو امپلیمنٹ لیکن چونکہ اب یہ آئی پیرنٹ انٹرفیس سے ڈیرائیو ہو گیا ہے اب ایک ایڈیشنل ریکوائرمنٹ آ گئی ہے پیرنٹ انٹرفیس میتھڈ کو امپلیمنٹ کرنے کی ہم یہ جو دیکھتے ہیں انٹرفیس امپلیمنٹر کلاس جو آئی مائی انٹرفیس سے ڈیرائیو کر رہی ہے جس کی اپنی ریکوائرمنٹ صرف میتھڈ ٹو امپلیمنٹ ہے لیکن اگر میں خالی میتھڈ ٹو امپلیمنٹ کو امپلیمنٹ کر دوں اس کلاس کے اندر تو کمپائلر مجھے ایرر دے گا کمپائلر مجھے کیا ایرر دے گا کہ آپ کو پیرنٹ انٹرفیس میتھڈ امپلیمنٹ کرنا بھی ضروری ہے تو مجھے پیرنٹ انٹرفیس میتھڈ کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہے اس وجہ سے اس کلاس میں یہ دونوں امپلیمنٹ ہوئے ہوئے ہیں تو انٹرفیسز ہمیں پولیموفز پولیموفزم بھی الاؤ کرتے ہیں جیسے ہم پولیموفیکلی ایک بیس کلاس جو نارمل کلاس ہے اس کے ریفرنس میں ڈیرائیوڈ کے آبجیکٹس رکھ لیتے تھے اسی طرح سے ہم پولیمافیکلی انٹرفیسز کو یوز کر سکتے ہیں مثلا اگر ہم اپنی پرانی اگزامپل ریکال کریں جہاں پہ ہم نے ایک ڈرائنگ آبجیکٹ بنایا تھا جس کے اندر ایک ورچوئل میتھڈ تھا ڈرا کا اور اسے ہم نے derive classes line circle square میں امپلیمنٹ کیا تھا اس کی اسپیشلائزیشنس دی تھیں اگر ہم انٹرفیسز کے تھرو اس پرابلم کو اٹیک کریں تو ہم ایک انٹرفیس بنا سکتے ہیں آئی ڈرائیبل انٹرفیسز کا نام اکثر ایبلٹی کی ٹرمس میں دیا جاتا ہے ڈسپوزیبل یعنی کوئی کلاس جو آئی ڈسپوزیبل سے ڈرائیو کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں ڈسپوز ہو سکتی ہوں تو انٹرفیس کا نام اٹ سیلف نام آئی ڈسپوزیبل ہے اسی طرح میں کہتا ہوں کہ میں ایک آئی ڈرائیبل بنا دیتا ہوں اور اس کے اندر ایک میتھڈ دے دیتا ہوں ڈرا کا اس کے بعد میں لائن سرکل اور اسکوئر کو تینوں کو کہتا ہوں کہ یہ تینوں کلاسز آئی ڈرائبل کو امپلیمنٹ کرتی ہیں اب میں اگر ایک آئی کی بنا لوں فرق کیا ہے لاسٹ ایگزامپل میں نے ڈرائنگ آبجیکٹ کی کے بنائی تھی اب میں کہہ رہا ہوں میں آئی ڈرائبل ایک انٹرفیس کی ایریا بنا لوں میں ایک انٹرفیس کے نام کا ویریبل کریٹ کر لوں تو میں انٹرفیس کے نام کا ایک ریفرنس کریٹ کر سکتا ہوں ایک ویریبل کریٹ کر سکتا ہوں لیکن میں انٹرفیس کو انسٹینشیٹ نہیں کر سکتا جیسے میں نے لاسٹ ٹائم ایک ایگزامپل میں نیو ڈرائنگ آبجیکٹ کر دیا تھا وہ نہیں کر سکتا اب مجھے خالی new line new circle new square یہی میں کر سکتا ہوں اور یہ کر کے لیکن میں جو آبجیکٹ کریٹ ہوگا اسے آئی ڈرائبل میں کاسٹ کر سکتا ہوں وچ مینس کہ میں ایک یہ تینوں کلاسز چونکہ یہ اسپیسیفائی کرتی ہیں کہ یہ آئی ڈرائیبل کا کنٹریکٹ امپلیمنٹ کرتی ہیں اس لیے میں ان تینوں کلاسز کو ایک آئی ڈرائیبل کے ریفرنس میں رکھ لیتا ہوں اسے اس ریفرنس میں رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان تینوں کا ڈرا میں سیم طریقے سے کال کر سکتا ہوں اور اس میں رکھنے کا نقصان یہ ہے کہ اب میں ان لائن سرکل اور اسکوئر کے کوئی دوسرے میتھڈس نہیں کال کر سکتا اب میں نے صرف یہ کنٹریکٹ یاد کر لیا کہ جو بھی آبجیکٹ انسٹنسز میں اسٹور کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے انسٹنسز یہ کنٹریکٹ آئی ڈرائیبل امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اسی طرح سے جیسے کلاسز کے کیس میں ہم نے کیا تھا ہم ایک آئی ڈرائیبل کی ارے بنا سکتے ہیں انٹرفیسز کی ارے اور اس میں ہم نیو کر کے لائن سرکل اور اسکوئر کو اسٹور کر سکتے ہیں اور جب ہم اس پہ ڈرا کال کریں گے تو ہمارے لائن اسکوئر یا سرکل کا ڈرا کال ہوگا ہمیں اوور رائٹ کی ورڈ نہیں یوز کرنا ہوگا ہمیں ورچوئل نہیں یوز کرنا ہوگا انٹرفیسز میں یہ چیز امپلیسٹ ہے کہ جو اگر ہم انٹرفیس کا میتھڈ کال کر رہے ہیں تو وہ ورچوئل ہی ہے وہ ایکچوئل کلاس کا ہی کال ہوگا کیونکہ انٹرفیس کے پاس اپنی امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو اس طرح سے ہم پولیموفیزم انٹرفیسز کے ساتھ بھی اسی طرح اپلائی کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے کلاسز کے ساتھ اپلائی کی تھی انٹرفیسز ڈاٹ نیٹ کی لائبریری میں ایکسٹینسولی یوز ہوئے ہوئے ہیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی الگوریتھم ہے یا کوئی کلاس ہے جس سے آپ نے کوئی کام لینا ہے لیٹ سے کوئی سارٹنگ الگوریتھم ہے اور سارٹنگ الگوریتھم نے آپ کی کلاس کو سارٹ کرنا ہے تو اب اس سے نہیں پتا کہ آپ کی کلاس کو سارٹ کیسے کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ اس کے اندر ایک آئی ڈی فیلڈ ہو اس کی بیس پہ سارٹ کرنا چاہیں ہو سکتا ہے آپ اس کے اندر نیم فیلڈ ہو اس پہ سارٹ کرنا چاہیں ہو سکتا ہے آپ ملٹیپل فیلڈس کو یوز کر کے اس کی بیس پہ سارٹ کرنا چاہیں تو یہ تو آئیڈیل نہیں ہوگا کہ آپ اس کام کے لیے اپنا سارٹنگ الگوریتھم لکھیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو سارٹنگ کلاس ہے وہ ایک انٹرفیس پہ آپریٹ کرے مثلا وہ کہے کہ کوئی بھی کلاس جو ایک کمپیئر فنکشن دیتی ہے جس سے اس کلاس کے دو آبجیکٹس کو کمپیئر کر سکتے ہیں ایسی کسی بھی کلاس کو میں سارٹ کر سکتا ہوں اور یہ ریکوائرمنٹ وہ کلاس رکھے گی کیسے وہ کہے گی کہ میں کسی بھی لیٹ سے آئی کمپیریٹر پہ آپریٹ کر سکتا ہوں اب I comparer itself interface ہے انٹرفیس خود سے انسٹینشیٹ نہیں ہو سکتا لیکن کوئی بھی کلاس جو آئی کمپیریٹر کو امپلیمنٹ کرتی ہے وہ اس میں کمپیئر فنکشن دے گی جو کہ ہمارے سارٹنگ الگویتھم کو چاہیے اور وہ کلاس کا کوئی بھی آبجیکٹ آئی کمپیریٹر میں کاسٹ ہو سکتا ہے جب وہ کلاس کا آبجیکٹ آئی کمپیریٹر میں کاسٹ ہوگا تو اس پہ ایک ہی میتھڈ ہے جو کال ہو سکتا ہے اور وہ کمپیئر کا ہے اور سارٹنگ الگوریتھم کے لیے گڈ انف ہے تو اکثر الگوریتھمس اکثر classes dot net framework کی یا اس کے علاوہ آپ کو ریکوائر کریں گی کہ آپ نے اپنی کلاس میں یہ یہ انٹرفیس امپلیمنٹ کریں یہ ان کا یہ کہنے کا طریقہ ہے کہ ہمیں یہ فنکشنز آپ کی کلاس میں چاہیے اور ہم انہیں کال کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری فنکشنلٹی چاہیے تو آپ یہ فنکشنز ہمیں پرووائڈ کریں تو انٹرفیسز اس طرح کے کنٹریکٹس ہیں جو ڈفرینٹ کلاسز آپس میں طے کرتی ہیں ایک کلاس انٹرفیس امپلیمنٹ کر کے کہتی ہے کہ ہاں میں یہ کنٹریکٹ فلفل کروں گی اور ایک کلاس اپنے آرگومنٹ ایک انٹرفیس لیتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی کلاس جو اس کنٹریکٹ کو سیٹسفائی کرتی ہے میں اس پہ آپریٹ کر سکتا ہوں تو انٹرفیسز کا کنسپٹ ہم نے اس لیکچر میں دیکھا ہم نے پراپرٹیز اور انڈیکسرس دیکھے اور یہ سارے بڑے سی شاپ کے فنڈامنٹل کنسیپٹس ہیں اور نیکسٹ ٹائم ہم کچھ مزید تھوڑے سے ایڈوانس کنسیپٹس دیکھیں گے جس میں ڈیلیگیٹس اور ایونٹس کے کنسیپٹ ہیں جو بہت انٹرسٹنگ ہیں کیونکہ ہم in the end event driven programming کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ہم گوئی اور ویژول پروگرامنگ کے ماڈل بنانا چاہتے ہیں تو یہ جو سی شاپ میں بلٹ ان ڈیلیگیٹس اور ایونٹس اور اس طرح کی فیسلٹی ہیں اس وجہ سے اس میں ایونٹ پروگرامنگ بڑی سمپلیفائڈ اور ایزی ہو جاتی ہے اور یہ کنسیپٹس ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے اور اس پہ مزید آگے بلڈ کریں گے جو آج ہم نے چیزیں لرن کی ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ